بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دوم چنگاری عشق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت ابھارتی چند ایمان افروز تحریریں مکہ مدینہ کا شوق حج بیت اللہ اسلام کا ایک محکم اور قطعی فریضہ ہے اس لیے حج بیت اللہ کی دعوت دینا بھی عبادت ہے اور مسلمانوں میں مکہ اور مدینہ کی محبت جگانا بھی عبادت ہے مسلمانوں کے دلوں میں جب تک کعبۃ اللہ حجر اسود مکہ اور مدینہ کی کشش رہتی ہے ان کا دل بہت سی غفلتوں اور بہت سی غلطیوں سے بچا رہتا ہے جب ان کے دل میں کعبہ شریف روزہ اقدس حرم شریف اور مسجد نبوی کا شوق بھرتا ہے تو بہت سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اس لیے مسلمانوں اپنے دل سے موبائل کا شوق نکالو ویڈیو اور تصویر کا شوق نکالو یورپ امریکہ کا شوق نکالو وہاں کچھ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے اپنے دل میں مکہ مکرمہ کا شوق بھرو اللہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے وہاں سب کچھ ہے اپنے دل میں مدینہ منورہ کا شوق بھرو رب کعبہ کی قسم وہاں بہت کچھ ہے وہاں بہت کچھ ہے ہم نے تو مکہ اور مدینہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھو کہ مکہ کیا ہے مدینہ کیا ہے مکہ اور مدینہ تو بڑی چیز جس دل میں مکہ اور مدینہ کا عشق اور شوق سچائی کے ساتھ اتر جائے وہ دل بھی قیمتی اور خوشبودار ہو جاتا ہے پاک اور طاقتور ہو جاتا ہے